بسم الله الرحمن الرحيم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم جذدهم دعائي إلا فرارا سبحان الله صلى الله عليك يا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ السلام علیہ اجیب فی ز عجیب فیض تیری محبت کا لو مدینے کی تجلی سے لگا تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں کو ہم دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی سب اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تر آئے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تر آئے ڈوبے جو محمد کے ترائے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ جوش نہ دے ہوش نہ دے جاگ دے لگا رہا پتہ چلے آستان آلیا شہنشاہ ملائے تے بیٹھے ہو تے گمبد حضرہ نال جا کے آواز ٹکرائے میرے آقا نو پتہ چلے کہ میرے خادم میرے دیوانے شہنشاہ ملائے میرے ایک بیٹے دی مجلسی جو بیٹھے نے تے نعرہ لگا رہے نے نعرہ تکبیر رسالت حیدری فیدان شہنشاہ ولائے فیضان حضور شاہ حضیر پیر سید ملے شاہ صاحب گجراتی کشتی کی بات ہے دفن جو صدیوں تلے ہے وہ خزانہ دے دے دفن جو صدیوں تلے ہے وہ خزانہ دے دے ایک لمحے کو مجھے اپنا زمانہ دے دے اپنی رحمت اپنی رحمت کے میں اتر جانے دے اپنی رحمت اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے بس اپنی رحمت کے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے نہ میں تخت مگا نہ میں تاج مگا نہ میں دیا میں نوزر مل جائے بس اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے ہاں اپنی رحمت کے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے بے ٹھکانا بے ٹھیکانا ہوں ازل سے بے ٹھیکانا ہوں ازل سے بے ہوں ازل سے مجھے گھر جان دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اے میرے کملی والے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے سوئے بتہا جاتی ہے ہوا کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ سوئے بتہا لیے جاتی ہے ہوائے پتہ بوئے دنیا بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ ہمیں تو تو آپ ہی کا ہے سارا یا رسول اللہ تلا تم خیر صلی اللہ علیہ یا یا اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تھوڑا سا آواز بڑھا دیں اس کا ہاں ہر زبان پہ چرچا ہے ہر زبان پہ چرچا ہے ان کے آستانے کا جس جس زبان پہ چرچا ہے جو جو نبی کے آستانے کی بات کرتا ہے وہ بولے ہر زبان پہ چرچا ہے ان کے آستانے کا ہر زبان پہ چرچا ہے ان کے آستانے کا کا نور ہے زمانے میں آپ کے گھرانے کا نور ہے میرے خیالات دیوچ وچ مدینہ میرے لباتے نبی نبی ہے جس کے لب پہ نبی نبی ہے وہی بولے میرے دے وچ مدینہ میرے خیالا وچ مدینہ میرے لباتے میں خوش نصیبہ میں خوش نصیبہ جو جو خوش نصیب بیٹھے اٹھی کو میں خوش نصیبہ میں خوش نصیبہ میرا وظیفہ نبی نبی میں خوش نصیبہ میں خوش نصیبہ میرا ترانہ نبی ہے سنو فقیرہ سنو فقیرہ یقین لے کے کریم آقا دے درد جا لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں کیا وہ ڈوبے جو ہاں، ہاں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے جو جو محمد کے ترائے ہیں مل کے بولیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے گئے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے کے ترائے ہوئے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں قبر کی نی قبر کی قبر کی نی سے قبر کی قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو میں شر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو میں شرمے میں ہم ہم تمہیں میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو میں شرمے میں ہم تو شر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو میں انہیں دیکھنے آئے ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں وارفانا لگا ذکر رکھ کر تصور لے کر نظر ہم گنبدے پہ جمائے ہوئے ہیں نظر ہم گنبدے پہ جمائے نظر ہم گم بدے ہیں نظر ہم گم بدے ہیں اور جو مدینہ دیکھ کر آئے پیر صاحب بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں جب عاشق جالی مبارکہ کے پاس جاتا ہے تو ہر زمین میں نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا محمد کے غلاموں ہمارا عقیدہ ہے ہر سنی کا عقیدہ ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا پتا چلے جو جو عاشق بیٹھے ہاتھ اٹھا کے مل کے بولے محمد کے غلاموں کا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنا لوگوں یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا محمد کفن میلا نہیں ہوتا نبی کی شعر پیش کر رہا ہوں شیخ اسلام ڈاکٹر تحل قادری صاحب نے یہ شعر مجھے عطا کیا لندن میں آپ فرماتے ہیں کہ نبی کی آل کا دامن پکڑ لو اے جہاں والو رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا ہر کچے ہر نگر نگر ہر گلی گلی مل کے مارا سارے نارا اے نارا اے نارا سیادہ دے آستانے پہ ہو گج وج کے بولو اے نارا اے نارا علی دیاں دیوانیاں کدی ڈر کے نہیں رہنا ہر دم علی مولا علی مولا کہنا ایسے نام دا صدقہ مشکل تلی تلی مل کے مارا سارے نارا اے نارا من کن تو مولا من کن تو مولا آستان آلیہ گون جائے ذرا پتہ چلے حضور دے عاشق بیٹھے نہیں من کن تو مولا ہے میرا مولا صدیق دا بیلی فاروق دا بیلی عثمان دا پیارا

جنتا دے کوٹھے ویچ دا بہلول دیوانہ اس دیوانے نو جان دا زمانہ کیوں پھلا پھر نائے اے میں گلی گلی مل کے مارو سارے نارا پانچ نارے پائندنی سوال اکھ نارے ہاں لڑی نارا علی علی نارا علی علی میں نیوا میرا مرشد اچا اچیاں دے سنگ لائی سدکے جا ان اچیاں تو جانا نہیں نال نبھائی تے خس قدر میرا میرے صاحب نو وڈیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا مینو محل چڑھا جا سایاں جری جری نے غیز نے کچھ اس طرح کھینچا کے بس سبحان اللہ خط میں کچھ اس طرح کھینچا کے بس ظلم اپنی فوج سے گھبرا کے یہ بولا کے بس دیتے ہی رہے مجھ کو ہی تھک ہار کے کہنا پڑا مولا کے بس سبحان اللہ اعوذ باللہ السلام العالم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت اکرامی الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر شنشہ ولایت کے دربار میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میں انتہائی ممنون ہوں تہ دل سے شکر گزار ہوں شہنشاہ ولایت کا کہ حضرت نے اپنے نور نظر حضور قبلہ پیر طریقہ تو شریعت اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے باری تعالیٰ کے اشاہ یہ میں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی اور اب نا شریف نبی پاک نات اشاہ نے اس انگ میں بیان کرنے کی کوشش کی ایک ناصرف کے چار پانچ پانچ شیر ہاں چونکہ پانچ شیر پانچواں شیر ہے اس میں تو پانچ شیر میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں نعت ناصرف کیا ہے اس نے سرکار کے دربار کا ذکر کیا حضور کے دیار کا ذکر سرکار کے دیار کا ذکر کرتا ہے شاعر کہا کہ بخش کرم عطا ہے میں